جو ہے تو ملازم میں آئے گا نا روز کیبل ہو تو جسم زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو ملازم میں آئے گا آپ ایک مہربانی کر کے ان چیزوں کو بیان کروائیں تاکہ ملازمت شروع کیا جا سکے تو ایک بات نہ کرے ملازمت کا مطلب آپ نے رکھا ہے تین دن کے اور ظاہر بات ہے ملازمت کے بعد ہی ہم نمازیں اثر کر چکے ہیں جواب محمد ہوں نسلی اللہ رسول ہل کریم اتنی لمبی آپ نے پھر بات کر دی آپ سیدھا کہتے کہ نبی پاک کی مبارک روح اس جسم کے اندر ہے بات سیدھی ہے لیکن مولوی صاحب سمجھتا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ذرا بڑا مشکل ہے اس لیے آج اپنے عقیدے کی یہ وضاحت نہیں کریں گے اور مولوی صاحب اب انشاءاللہ جتنا وقت گزرے گا یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا ہے مولانا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ موضوع ایسا ہے آپ جیسے آدمیوں کا کام نہیں اس میں مقابلہ کرنا اور بار بار مولوی سعید صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس کو شاگرد فلاں شاگردی شاگردی کا تصور مولانا میں آپ جیسے شاگردوں سے پناہ مانگتا ہوں اللہ آپ جیسا میرا شاگرد نہ بنائے کوئی اس لیے آپ میں صاف کہتا ہوں میں نے اپنا عقیدہ بالکل اور کوئی نہ بولے اور کوئی نہ بولے میں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا ہم پیغمبر کریم کی مبارک روح کو جنت الفردوس میں سمجھتے ہیں نبی پاک کے مبارک جسم کو قبر میں محفوظ سمجھتے ہیں اس کے اندر روح کوئی داخل نہیں ہے یہ مبارک جسم جو قبر میں ہے یہ زندہ نہیں ہے ہم صاف بالکل کہتے ہیں لیکن میں صاف آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں مولانا اگر ہمت ہے لمبی باتیں نہ کی دیے صرف اتنی وضاحت کی دیے کہ آپ جو نبی پاک کے مبارک بدن کو زندہ سمجھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کی مبارک روح اس کے اندر داخل ہے اس لیے زندہ ہے یا کس طرح زندہ ہے اور دوسرا میں نے سوال بار بار آپ سے کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ آپ کا صرف نبی پاک کے متعلق ہے یا تمام انبیاء کے متعلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آپ نے سنا مولوی صاحب ابھی مجھ سے پناہ مانگنے لگتے ہیں ابھی تو جناب مناظرہ شروع نہیں ہوا ابھی تو جناب مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا میرا خیال ہے آپ نے لفظ سن لیے کہ مولانا یونس صاحب نے اقرار کر لیا کہ ہم سرکار کے جسم انور کو زندہ نہیں مانتے یہ آپ نے سنا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار کا جسم انور قبر انور میں زندہ ہے دیکھیے ماد نظا طے ہو گیا اب روح والا معاملہ روح کہاں ہے کہاں نہیں یہ ماد نظا نہیں ماد نظا یہ ہے کہ سرکار کا جسم انور قدر انور میں زندہ ہے یا نہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو سرکار کے جسم انور کی حیات طیبہ کا مطلق انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جو سرکار کے جسم انور کو زندہ ماننے وہ کافر ہے اب مادہ نظا طے ہو گیا میرا خیال ہے کہ اب مناظرہ شروع ہو جانا چاہیے پندرہ منٹ ہے پہلی تقریر کے میں مدعی ہوں اس مسئلے پر تو اصول مناظرہ کی روح سے پہلی تقریر بھی میری ہوگی اور آخری تقریر بھی مدعی کی ہوگی میری ہوگی لیکن آپ لیکن آپ وقے کی وضاحت نہیں کریں گے ہو گئی تمام انبیاء کی بات ہے صرف نبی پاک کی پھر آپ کہیں اس پہ لکھیں لکھیں اس پہ لکھیں جی یہ دیکھیں اس میں آگے جس میں انور کی بات بھی لکھیں تمام انبیاء کی بات لکھیں اب واضح بازے نا نا لکھیں اے دو جی ملک صاحب کر بھائی جہاں پر مادر النزا انبیاء کرام امام کی حیات یہ مادر النزا نسبت نبی کریم علیہ السلام کے بارے آج کرو یہ بات تو سمجھنے والی ہے نا جب نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے نزدیک زندہ نہیں تو باقی کون زندہ ہو یہ تو ساری کائنات میں مرتبہ قرآن نے کہا آپ نے مانا ہے تو اس کو آباد کرنا سارا قرآن کی مانتا ہے مل کے لا کے حقت نہیں آپ مجھے یہ مل کر بھیجنا تم میں دیکھتا کہ سرکار کا جتنا انور کو زندہ مارنے والا تاکہ پکے نے کبھی کیا ماٹ ہندا یہاں تک میں تکلیف شروع کرتا ہوں نا اپنا عقیدہ تو آپ واضح کریں نا لکھیں آپ وہاں نہیں لکھے گا وہاں پر ہاں اور نبی پر اور تمام انبیاء کی بات لکھیں اور آگے لکھیں جو جس ہم انور کو زندہ من مانے وہ کافر آگے لکھیں نہ میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں جو مسئلہ ہے موضوع اس کو واضح کر کے لکھیں میں آپ کو اگر یہ نہ یہ اپنی طرف سے مفروضے بنانے کی ضرورت نہیں جو مسئلہ ماں بہن نظام ہے اس کو واضح کر کے لکھے ہم نے جس طرح بالکل واضح لکھا آپ کو چاہ جس آپ اپنا عقیدہ واضح لکھ دیں مناظرہ شروع ہوتا ہے آپ ہاں؟ ہاں؟ مولانا صاحب اپنی اپنی جگہ سے جو گیتا وہ وہ کی جگہ تو ہے جب واپر کیتا ہونے آپ نے جو لکھا تو نکل لے جاؤ ساری پہلے چاہے دلی کا مسئلہ بھی کرو جتنا مرضی پہنچ جائے لیکن مادو کے بہت ساری کے سامنے مادو کے ہم چھوڑ کرنا بڑی مہربانی والی ہوتی کوئی بندہ اسٹال بنا رہے تو نہ کسی اسٹال بنا رہے دیش مرضی سارے کے ہاتھ مولوی صاحب نے کاروبار کے ملاقات کی وضاحت کر دے میں نے آگے وضاحت کی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی میں زندہ ہے تمام آپ ٹھیک کن ہے مسلم استمام میں اپنی قبروں میں دیا ہے بہتے کو کچھ پیا سب سمجھ دیو بات سمجھ دیو لکھو نا ان کا استثناء کرو اچھا ہاں قبروں میں ایسے ہاں بھائی یاد رہے کہ یہ حیات طیبہ جسمانی ہے گجرات کے اہل کو رہتا لیکن جناب مولانا یونس صاحب نے اور مل مل کے جیتا کہ جڑا سرکار کا جس نے انور زندہ ملے انڈیا نے مسلمان کی حیات ملے کافی وہ مت کو دو مت مت لکھا نہیں رہے محمد ہو انسلی رسول ہل کریم ان میرا کاغذ محمد ہوں انسلی الار رسول ہل کریم میں ابھی تک مولانا محمد سعید صاحب سے ان کے عقیدے کی وضاحت کرا رہا ہوں لیکن آپ دیکھے ہیں دیکھ رہی ہیں کہ اپنے عقیدے کی وضاحت میں کتنی پسو پیش وہ کر رہی ہیں اور ابھی تک میں نے ذرا اور تفصیل نہیں کرائی مولانا اگر میں پوری آپ سے اور وضاحت کراؤں تو آپ تو یہاں پر رہ نہیں سکیں گے پھر ہاں

اپنی قبر اکبر میں زندہ ہے اور جو شخص اس حیات طیبہ کا مطلب انکار کرے وہ قابل لیکن اس نے بھی دوسری گل کی تھی کہ جڑا ہے نو قبر ملا کی وہ تھا ہم کسی مکل کو جائے کہ شروع کا مطلب ٹائم لایا کراؤ کراؤ چلو ٹائم شروع کرو ٹھیک کراؤ کراؤ اور کرو کاغذ

نواز صاحب جب میں گل کرا مینو روک دے انہوں روکو کیوں گل کرتا پایا خان صاحب کی کسی اور دی جو بات میرے ساتھ چل رہی آج آپ کو پتا چل جائے گا میں دیکھوں گا آپ کیا دلیل پیش کرتے ہیں ہاں۔ ان روکو وہ دو دونوں کرنا روکو انہوں نے روکو میں کیوں خان سدا بنا لیا انہیں کیوں انہوں نے آکو میں میری تو گل چھوڑو اس گھر ہاں۔ ٹھیک ہے کراؤ ٹھیک ہے کراؤ دس دن میں

موبی سنگت نے لایا تو بھی انسان پھر پڑھا لگتا ہے پینتالیس منٹ سنتا مل چلو چلو ایک ایک منٹ منٹ اگر اگر کر رہا ہوں ہوں کا رب ری اک دل سلاتی و اکمل تسلی دید ونوره ورسوله رسولی سید وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے درو شریف پڑھ لیجئے برکت ہو جائے گی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین حسنت جلی خالی سلو علیہ و یا صاحب الجمال و یا سید البشر نو وجه کل منیر لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حق خدا بزرگ تو مختصر میرے دوستو بزرگوں آپ حضرات نے یہ ساری سابقہ کاروائی سماعت فرمائی اپنے عقیدے کے بارے جیسا کہ اہل سنت بھائیوں کو تو معلوم ہے لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے وضاحت پھر کر دیتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موت آئی جو سرکار پر موت کے آنے کا منکر ہے وہ بھی بے ہے یہ مانتے ہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑا گیا جیسے بھی پڑا گیا درود و سلام کی شکل میں یا جیسے بھی تھا جنازہ آپ کا پڑا گیا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سرکار کے جس نے کو جس نے انور کو صحابہ کرام نے روزہ اطہر میں دفن کیا اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں کوئی شک نہیں جھگڑا کس میں ہے کہ جسم منور جو قبر انور میں ہے یہ جسم قبر انور میں زندہ ہے یا نہیں جھگڑا اس بات پر ہے اور مولانا محمد یونس صاحب نے آپ نے سنا ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی اس جسم انور کو قبر انور میں زندہ مانے وہ کافر ہے میں کروں سرکار کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان تو بہت طرفہ آلہ ہے سہدا کی بات بھی نہیں کرتا سہدا کی شان بھی بڑی ہے اور میں عام مومن کی بات بھی نہیں کرتا میں تو خدا ذل جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں قبر کا معاملہ تو ایسا ہے اگر کافر بھی قبر میں چلا جائے اس کے جسم میں بھی کچھ نہ کچھ ادراک شعور حیات ہوتی ہے مصطفیٰ تو ساری کائنات کا سردار بن کے آیا ہے پھر آپ نے یہ جو عقیدہ لکھ کر بھیجا اس میں آپ نے یہ کہا قبر میں جس میں جسم کے اندر روح مبارک کا لوٹایا جانا ثابت نہیں اور جو شخص روح کے لوٹ کر آنے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کو زندہ بحیات جسمانی سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ آپ نے کہا تقریر میں آپ نے کہا تھا جو جسم زندہ مانے وہ کافر جو لکھ کر آپ نے دیا ہے اس میں آپ نے اقرار کیا جو سرکار کی حیات کو روح کے ساتھ مانے وہ کافر اب ذرا دیجیے مجھے جمالے کافنی آج کے دار دارالعلوم جو مولانا محمد قاسم صاحب نالوتوی وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں لکھتے ہیں جمال قاسمی ہے سفا بارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواہ طیبات کو بعد مرگ دی وہی تعلق اپنے اجسام سے رہتا ہے جو قبل مرد تھا یہ آپ کے دار العلوم دیو بند کے بانی مولوی صاحب میں ہر مناظرے میں اپنے مد مقابل سے کہتا آیا ہوں تم لوگ کیسے ہو جو اپنے بابوں کی نہیں مانتے ہر مناظرے میں ہر مسئلے میں تمہارے بڑے مولی سعید اسد کی تائید کرتے ہیں اب دیکھیے جو تعلق روح کا مرد سے تن سال مرد کے بعد وہی تعلق مانتے ہیں اب مجھے بتا دیجیے موت کے آنے سے پہلے سرکار کی روح مبارک کہاں تھی جہاں تھی بعد مرگ آپ کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہی پر تعلق مان رہے ہیں چنانچہ احادیث میں موجود ہے آپ کہتے ہیں ثابت نہیں آپ کے ابا جی کہتے ہیں احادیث میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواج مثل ازواج احیاء اوروں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اموال کو مثل اموال احیاء ان کے وارث تقسیم نہیں کر سکتے تمہارا مولانا مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ آئندہ تقریر میں آپ سب سے پہلے اس بات کا جواب دیں گے کہ آپ کے نزدیک آپ کے یہ مولوی محمد قاسم صاحب نالوتوی جن کو قاسم العلوم والخیرات آپ لوگ کہتے ہیں جن کے نام پر آپ تقریریں کر کر کے اپنی روٹی کما رہے ہیں بتائیے مولوی قاسم نالوتوی صاحب کو آپ مسلمان مانتے ہیں کافر مانتے ہیں مشرق مانتے ہیں کتنی مرتبہ ان کا نکاح آپ لوگ توڑتے ہیں سنو سنو ہر باری میں انشاءاللہ ایک نہ ایک بابا جی پیش کرتا رہوں گا اب سنیے صاحب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی سول میں ہے سورت تاہا ہے آیت نمبر ایک سو چوبیس ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب ذکری جو میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرماتا تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اللہ کیا فرماتا ہے کافر کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے وہ کہہ دو کافر کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی ورنہ محسو یو منت متی اور قیامت کے دن کافر کو جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اندھا کر کے اٹھائیں گے آپ ہی کے بابا جی جناب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جن کے بارے میں میں نے آپ کو سلارے کے مناظرہ میں کہا تھا وہ آپ میں بڑے شریف مولوی ہیں اور آپ کہہ رہے تھے خبردار آج کے بعد ہمارے کسی مولوی کو شریف نہیں کہنا یہ وہی مولوی صاحب ہیں میں کہتا ہوں بڑے شریف مولوی صاحب تھے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کافر کی زندگی تنگ ہو جائے گی کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا کافروں کی زندگی تنگ تو نہیں ہوتی وہ تو بڑے آرام میں ہوتے ہیں بڑے ایش میں ہوتے ہیں یہ تو بےچارے مسلمان یہ زندگی کا بوجھ بڑی مشکل سے لیکن کئی کافر تو بڑے آرام سے رہتے ہیں ایسے ایسے کافر بھی گزرے کہ مرنے تک ان کا سر بھی درد نہیں ہوا پیسے کی فراوانی تو کہتے کیا مطلب ہے زندگی تنگ ہو جاتی ہے میرے دوستوں بزرگوں مولوی مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا یہ زندگی کا تنگ ہونا اس دنیا کی زندگی نہیں بلکہ قبر کی زندگی بندے پر تنگ ہو جاتی ہے کافر پر کون سی زندگی تنگ ہوتی ہے قبر کی وہ کیسے خود کہتے ہیں مفتی صاحب کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کافر بندے کی پسلیوں کو قبر اتنا دباتی ہے باتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہے اب سوچو یہ قبر ہے قبر کے اندر کافر کا ہے جسم اب آپ کہتے ہیں نبی کا جسم زندہ نہیں اور میں کہتا ہوں نبی کے جسم کی بات تو بہت دور ہے یہ تو کافر کا جسم بھی بالکل نہیں لگتا بتاؤ اگر قبر کے اندر کافر کے جسم میں بھی حیات سور ادراک نہیں ہے تو قبر اس کو دباتی کیوں ہے اور سنو سنو میرے بھائی ایک منٹ ملک صاحب میں خود روک لیتا میرے بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج انشاءاللہ شاء آپ کو بڑا ہی لطف آئے گا لیکن مہربانی کر کے نعرے لگا کر شکار بجا نہ دینا ہمارے ہاتھ سے بڑی مشکل سے قابو آیا ہے میرے بھائی ایک شکار تو پرے ہے آرام سے جان بچا گیا اصل شکار دوسرے کو آگے سنفا دیا اب دیکھو اس کی گت کیا بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر زندگی تنگ ہو جاتی ہے مولوی صاحب اب مجھے بتائیے قبر میں زندگی تنگ ہوتی ہے کافر کی تو مومن کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے میں بتاؤں آپ اپنوں کے بارے کی عقیدہ رکھتے ہیں نبی کی بات آتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو زندہ ماننے والوں پر کسر کے سب لگاتے ہو یہ ذرا میرے ہاتھ میں ذرا مولوی تھانوی صاحب کی وہ کتاب حکایت جاتے ہیں لیا کہتے ہیں ہمارے دار العلوم دیوبند میں ایک بار ہو گیا جھگڑا دو مولویوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا جی یہ مجھے دو مولوی صاحبان کے درمیان ہو گیا جھگڑا مولوی قاسم نانوتوی صاحب اس وقت فوت ہو چکے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن صبح صبح مولوی محمود الحسن صاحب کو مولوی رفیع الدین صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا کہاں بلایا کمرے میں اور کمرے میں بلا کے کہا دروازہ بند کر دو دروازہ بند کر دیا کہنے دو پہلے میرا یہ لبادہ دیکھ لو میرا کرتا دیکھ لو کوٹ دیکھ لو میرا کوٹ روئی والا تر بتر پسینے سے انہوں نے کہا حضرت جی میں رہی پڑھ دیتا ہوں مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی جسد انصری کے ساتھ جسد ان کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا اور فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے ارے موتمن صاحب نے بلایا اور آپ کے شیخ کو نے یہ نہیں کہا کیوں آپ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا نہ صاحب صاحب فوت ہو گئے اب کیسے جسٹس انسری کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں میں کہتا ہوں نبی کی ورا الورا ہے نبی کا مرتبہ تو اونچا ہے انبیاء کی شان تو بہت بلند ہے ارے کافر بھی قبر میں چلا جائے وہ بھی بالکل نہیں مرتا قبر میں اس کا جسم بھی دبایا جاتا ہے مستفا کی شام کا عالم کیا ہوگا اب آپ نے مولوی خانی صاحب ان کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے مولوی رفیع الدین صاحب کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے مولوی محمود الحسن صاحب کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے اور مولوی قاسم نلوتوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے مولانا ابھی میرا ٹائم تو ختم ہونے نے دے شام سے ہی آپ نے اشارے کرنے شروع کر دیے ہیں آپ نہیں بولے نا جو آدمی گھڑی تو مقرر ہے آئے یہ بولیں گے جی ہاں